ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی کہا اوزائی نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے ابو نجاشی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے پھر اونٹ سبا کیا جاتا اس کے دس حصے کیے جاتے پھر ہم اسے پکاتے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے صحیح مسلم 2500 حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پندرہ